قیامت کی مثال حاملہ خواتین کے بچوں کی صحت اور نشو نما کا جائزہ لینے کے لیے ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ ٹیکنالوجی سے مدد لیتے ہیں وہ اس عمل سے پیٹ کی اندھیری کوٹھڑی میں چھپے بچے کی جسامت حرکات اور دیگر کئی اہم اور ضروری معلومات کا براہ راست مشاہدہ کر لیتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کی اس ٹیکنالوجی میں مزید ترقی اس طرح ہوئی ہے کہ بچے کی نقل و حرکت جمائی اور مسکراہٹ جیسے دیگر اعمال کی تھری ڈائمینشنل کلر ریکارڈنگ کر کے والدین کو دی جا سکتی ہے گویا اب خارجی دنیا میں رہنے والے لوگ اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کی اندھیری دنیا کا رنگین مشاہدہ کر سکتے ہیں سائنس کی یہ ترقی دیکھ کر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کبھی وہ وقت آ سکتا ہے کہ بچے کو اس دنیا میں آنے سے قبل خارج کی دنیا کے حقائق سے مطلع کیا جا سکے گا بظاہر یہ ممکن نہیں لیکن کر بھی لے تب بھی ماں کے پیٹ میں بچے کے حواس اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ خارج کی دنیا کے پیغامات سمجھ سکیں تاہم فرض کر لیں کہ بچے کے حواس کو اس قابل کر دیا جائے کہ وہ انسانی دنیا کے پیغامات سمجھنے لگیں تب بھی اس کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ خارجی دنیا کے حقائق کو اسی طرح سمجھ لے جس طرح ہم انسان سمجھتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں گرچہ زندہ ہوتا ہے وہ غذا لیتا نشو نما پاتا اور زندگی کے دیگر بہت سے افعال پوری طرح سر انجام دے رہا ہوتا ہے مگر خارج کی دنیا اس کے تجربات سے اتنی مختلف ہوتی ہے کہ وہ کبھی ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے اس کو سمجھ نہیں سکتا مثلا خوراک ہی کو لے لیں بچہ ماں کے پیٹ میں باقاعدہ خوراک لیتا ہے مگر اس کی خوراک اور خارج میں پائی جانے والی خوراک میں زمین آسمان کا فرق ہے بچے کو خوراک ماں کے خون سے براہ راست ملتی ہے جبکہ خارج میں انسان خوراک کے لیے منہ دانتوں اور زبان کو استعمال کرتے ہیں یہ اعضاء خوراک میں چھپے ان گنت ذائقوں کو محسوس کرتے اور انسان کو لذت کے ختم نہ ہونے والے خزانوں سے روشناس کراتے ہیں پھل سبزی دال اناج گوشت مرغی دودھ دہی کو مرچ مسالوں آگ اور برف سے ملا کر انسان ذائقوں کی جو لذیذ کائنات سجاتا ہے اس کا ابلاغ کسی صورت اس معصوم بچے تک نہیں کیا جا سکتا جو اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسے زیادہ سے زیادہ یہی بتایا جا سکتا ہے کہ نئی دنیا میں اسے ایک بہتر غذا ملے گی ماں کے پیٹ کی دنیا اور خارج کی دنیا میں جو فرق پایا جاتا ہے ویسا ہی فرق آج کی دنیا اور اس دنیا میں پایا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جنت کی صورت میں قیامت کے بعد تخلیق کریں گے اللہ تعالیٰ جنت کی اس دنیا سے آج بھی واقف ہیں مگر اس دنیا کا انسان اس دنیا کی حقیقت نہیں سمجھ سکتا چنانچہ قرآن کریم میں بات سمجھانے کے لیے انسانوں کو موجودہ دنیا میں پائی جانے والی بہترین چیزوں کی مثال دے کر سمجھایا جاتا ہے باغ نہریں سونا چاندی اور ریشم وغیرہ اسی کی مثالیں ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنت میں بس یہی کچھ ہوگا یہ جنت کی زندگی کا وہ آغاز ہے جسے آج کا انسان سمجھ سکتا ہے وگرنہ اس دنیا کی نعمتوں کا کوئی تصور آج کا انسان نہیں کر سکتا بالکل پیٹ میں موجود اس بچے کی طرح جو خارج کی دنیا کا کوئی تصور نہیں کر سکتا اسی لیے قرآن میں بیان کردہ نعمتوں کو نزل یعنی ابتدائی مہمانی کا سامان کہا گیا ہے جنت کی اصل نعمت اس ابتدائی ضیافت کے بعد دی جائے گی جس طرح بچہ اس دنیا میں آنے کے بعد خون کی جگہ دودھ جیسی خوشگوار چیز بطور خوراک لیتا ہے اور اس ابتدائی سامان کے بعد وہ پھر ساری زندگی لذیذ غذاؤں سے لطف اندوز ہوتا ہے اہل جنت آنے والی دنیا میں ختم نہ ہونے والی زندگی میں خدا کی لامحدود میزبانی قدرت سنائی اور انعام کا لطف اٹھائیں گے وہ جوانی صحت طاقت حسن اور اقتدار کی ختم نہ ہونے والی بادشاہی میں نعمتوں کی کہکشاؤں کو تسخیر کرتے ہوئے اپنی ابدی زندگی گزاریں گے مگر یہ جنت اور یہ بادشاہی صرف ان لوگوں کا مقدر ہے جو اس فانی دنیا میں ایمان اور اخلاق کی بظاہر مشکل لیکن در حقیقت آسان شاہراہ اختیار کر لیں جو لوگ ایک دفعہ یہ ہمت کر لیں آنے والی دنیا میں ان کی زندگی میں کوئی حزن نہیں آ سکتا کوئی غم نہیں آ سکتا کوئی مایوسی پریشانی افسردگی محرومی اندیشہ دکھ غم علم اور پچھتاوا ان کے گھر کی دہلیز تک نہیں آ سکتا یہی بڑی کامیابی ہے یہی اصل کامیابی ہے ہم اور ہمارے والدین مجھ سے اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ جن لوگوں کے والدین یا ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ ان کی خدمت کا موقع نہ پا سکے یا انہیں راضی نہ کر سکے وہ اس کی تلافی کے لیے کیا کریں میں ایسے لوگوں کے لیے ایک سہ نکاتی فارمولہ بیان کرتا ہوں اپنے اور اپنے والدین کے لیے استغفار دعا بزرگوں کا احترام اور دوسروں کو اپنے والدین سے حسن سلوک کی تلقین حقیقت یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک خدا کی بندگی کے بعد دین کا سب سے بڑا مطالبہ ہے قرآن کریم نے کئی مقامات پر اس حقیقت کو واضح کیا ہے احادیث میں بار بار والدین کی فضیلت کئی پہلوؤں سے بیان ہوئی ہے ایک حدیث کے مطابق جنت ماں کے قدم و تلے ہے نسائی ایک دوسری حدیث میں باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا گیا ہے ترمزی والدین کی اس اہمیت کا سبب یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جو کچھ پاتا ہے اس میں سے بیشتر عالم اسباب میں والدین کی مہربانیوں سے انسان کو ملتا ہے زندگی جیسی قیمتی چیز انسان کو والدین کے ذریعے سے ملتی ہے بچپن کے کمزور ترین لمحات میں جب انسان اپنے اوپر سے مکھی تک نہیں اڑا سکتا ماں اور باپ اس کی پرورش کی انتہائی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہیں ماں اسے دکھ چھیل کر پیٹ میں رکھتی اور دکھ چھیل کر ہی جنم دیتی ہے وہ اپنا آرام قربان کر کے اسے غذا فراہم کرتی اور اس کی گندگیوں کو بغیر کسی کراہت کے اس کے وجود سے دور کرتی ہے جبکہ باپ اپنا سارا مال اور ساری محبت اولاد پر نچھاور کر دیتا ہے وہ ساری زندگی مشقت جھیل کر اولاد کے سر پر تحفظ اور سکھ کی چادر تانے رکھتا ہے اسی لیے قرآن و حدیث میں واضح کیا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کے حصول کے لیے بنیادی شرائط میں سے ایک ہے مگر اکثر لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ والدین کی اس اہمیت کا انہیں احساس نہیں ہوتا یہاں تک کہ والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور جنت کا یہ دروازہ ان پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے ماں باپ کی قدر و قیمت والدین کی قدر و قیمت ان کی زندگی میں کیوں نہیں ہوتی اس کی کئی وجوہات ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ والدین کی ساری محنت اور قربانیاں ماضی کی ایک داستان ہوتی ہیں جو انسان کے کمزور حافظے میں اکثر محفوظ نہیں رہتی اس سے بڑھ کر یہ کہ والدین بڑھاپے میں اکثر چڑچڑے ہو جاتے ہیں ان کی باتیں تلخ اور ان کے مطالبات غیر معقول محسوس ہوتے ہیں مزید یہ کہ اپنے بیوی بچے ہونے کی وجہ سے انسان کے مفادات انہی کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں اور بوڑھے والدین صرف ایک بوجھ بن کر رہ جاتے ہیں یہ اور ان جیسی دیگر وجوہات کی بنا پر انسان کو والدین سے اختلافات ہو جاتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کو فراموش کر دیتا ہے اس کے پیسے کا بہترین مصرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے اپنے بیوی بچوں کی ضروریات پر خرچ کرے اور وہ والدین جنہوں نے اپنا سارا مال اولاد پر لٹا دیا تھا ان پر پیسے صرف کرنا اسے بوجھ لگتا ہے اس کی توانائی کا بہترین مصرف اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داریاں اٹھانا ہوتا ہے اور بوڑھے والدین کی ذمہ داری اٹھانا اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے بیوی بچوں کی خوشنودی اس کے ہر عمل کا مقصود ہوتی ہے مگر بوڑھے والدین کی خوشنودی اس کے لیے ایک بے مصرف شے بن جاتی ہے اپنے بچوں کو گھنٹوں گود میں اٹھا کر وہ نہیں تھکتا مگر بوڑھے والدین کے ہاتھ پاؤں اور جسم چند منٹ دبانے کے بعد اسے تھکن لاحق ہو جاتی ہے بیوی بچوں دوست احباب کاروبار اور ملازمت اور کھلو تفریح کو دینے کے لیے اس کے پاس ڈھیر سارا وقت ہوتا ہے مگر بوڑھے والدین کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں کرنا اسے وقت کا زیان محسوس ہوتا ہے انسان یہ سب کچھ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور انسان پر جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کی قدر کر لیجئے یہ جنت کا وہ دروازہ ہے جو ایک دفعہ بند ہو گیا تو پھر کبھی نہیں کھلے گا یہ پیشہ نہیں ہے کہتے ہیں کہ کسی شخص نے ایک بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دی اور اسے اقتدار چھین کر اسے قید میں ڈال دیا قید کے دوران اس بادشاہ نے نئے حکمران سے درخواست کی کہ اسے اور کوئی سہولت نہ ملے مگر بچوں کو پڑھانے کی اجازت مل جائے نئے حکمران نے اس کی درخواست یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ میں نے بڑی مشکل سے تم سے ایک سلطنت چھینی ہے میں اب ایک دوسری سلطنت تمہارے حوالے کیسے کر دوں اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک استاد کو اپنے شاگردوں پر ایک بادشاہ جیسے اختیارات حاصل ہوتے ہیں بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ استاد کا اختیار بادشاہ سے بڑھ کر ہوتا ہے کیونکہ ایک بادشاہ کا دائرہ اقتدار صرف جسم تک ہوتا ہے مگر استاد کی پہنچ دل دماغ اور روح تک ہوتی ہے ایک بچے کی دنیا بہت محدود ہوتی ہے اس دنیا میں گھر کے بعد درسگاہ کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے اسی طرح والدین کے بعد وہ جن لوگوں کا اثر سب سے زیادہ قبول کرتا ہے وہ اس کے اساتذہ ہی ہوتے ہیں جس طرح والدین بننا ایک پیشہ ورانہ کام نہیں اسی طرح تعلیم دینا بھی کوئی پیشہ نہیں ہے تعلیم دینا اصل میں قوم کی تعمیر میں حصہ لینا ہے تعلیم دینا تو کار نبوت میں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بستو معلما یعنی مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے یہ حدیث بتاتی ہے کہ پڑھانا اور تعلیم دینا تو نبوت کے خسائل میں سے ہے جو لوگ دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں وہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کی تکمیل کرتے ہیں کسی شخص کی اس سے بڑی خوش قسمتی نہیں ہو سکتی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام کو آگے بڑھائے اور بلا شبہ ایک استاد اس عظیم منصب پر فائز ہوتا ہے ایک استاد کا کردار فرد اور قوم دونوں کی زندگی میں بڑا غیر معمولی ہوتا ہے ہر فرد اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اساتذہ کی زیر نگرانی گزارتا ہے بچپن اور جوانی کا یہ حصہ بلا شبہ اس کی زندگی کا بہترین حصہ ہوتا ہے جس میں اس کی شخصیت پایا تکمیل تک پہنچتی ہے اس کا ذہن ایک سادہ تختی کی مانند ہوتا ہے اساتذہ کے پاس دس پندرہ سال کا موقع ہوتا ہے کہ وہ جو چاہیں اس تختی پر لکھ ڈالیں وہ چاہیں تو اس شخص کو ایک بہترین انسان بنا سکتے ہیں وہ چاہیں تو معاشرے کو ایک دیانتدار محنتی باخلاق اور باکردار شخص دے سکتے ہیں تاہم ان کے لیے یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ وہ اس خالی ذہن پر بدکرداری کی سیاہی مل دیں کوئی بھی استاد ایسا جان بوجھ کر نہیں کرتا ایک استاد کسی طالب علم کو صرف اس وقت برا بناتا ہے جب وہ اس کے سامنے ایک برا کردار پیش کرے جب طلبہ کے سامنے ایک غیر ذمہ دار مفاد پرست اور بے کردار انسان استاد کے روپ میں آتا ہے تو اسے بچوں کو بگاڑنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اسے دیکھ کر اس کے طلباء خود بخود ویسے ہی ہو جاتے ہیں فرد کے ساتھ ساتھ قومی زندگی میں بھی اساتذہ کی غیر معمولی اہمیت ہوتی ہے آج کل قوموں کا عروج و زوال اس بات سے وابستہ ہے کہ وہ علم و ہنر میں کتنا آگے ہیں یہ اساتذہ کی محنت اور توجہ ہوتی ہے جو کسی قوم میں اعلی اذہان پیدا کرتی ہے ہر بڑا سائنسدان عالم قائد اور جینیس کبھی نہ کبھی ایک طالب علم رہا ہوتا ہے جہاں اس کا استاد وہ بنیاد رکھ دیتا ہے جس کی بنا پر ملک و قوم کو ایک مفید اور کارآمد شخص میسر آ جاتا ہے استاد بننا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ایک استاد اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا اور دوسرے پیشوں کی طرح اسے صرف ایک پیشہ سمجھتا ہے تو گویا وہ سوسائٹی کی بنیادیں کھوکھلی کرتا ہے ایسا کرنے والے لوگ ایک روز خود بھی شدید نقصان اٹھاتے ہیں کیونکہ بہرحال انہیں اسی معاشرے میں رہنا ہوتا ہے اور معاشرے کا نقصان آخرکار ان کا نقصان ثابت ہوتا ہے مختصر یہ کہ اچھے اساتذہ حقیقی معنوں میں ملک و قوم اور مستقبل کے معمار ہوتے ہیں یہ وہ خاموش مجاہد ہیں جن کی خدمات کا بدلہ اس دنیا میں دیا جانا ممکن نہیں قیامت کے دن جب سب کچھ جاننے والا علیم و خبیر انصاف کے تخت پر بیٹھے گا تو جن لوگوں کو اس کی بارگاہ سے سب سے زیادہ رحمتیں اور درجات نصیب ہوں گے ان میں سے ایک گروہ اچھے اساتذہ کا ہوگا اس لیے کہ ہر کسی کا عمل اس کی ذات کے ساتھ ختم ہو گیا تھا مگر استاد کا عمل نسل در نسل اور انسان در انسان بڑھتا چلا گیا استاد بننا پیشہ نہیں ہے استاد بننا بڑی ذمہ داری کی بات ہے استاد بننا ایک بڑی خوش نصیبی کی بات ہے خرچ کی عادت اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہر مسلمان کی فطری خواہش ہوتی ہے قرآن کریم میں اس کا ایک انتہائی مؤثر اور یقینی طریقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بتایا گیا ہے سورہ توبہ آیت ننانوے بہت سے لوگ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے اس عظیم ذریعے سے اس لیے محروم رہ جاتے ہیں کہ وہ اپنی آمدنی اور اخراجات میں توازن نہیں رکھ پاتے جب خرچ آمدن سے زیادہ ہو تو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے پیسے نہیں بچ سکتے اس لیے ضروری ہے کہ بندہ مومن اسراف سے بچے اور غیر ضروری اخراجات کو زندگی سے نکال پھینکے کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ انفاق یعنی اللہ کے لیے خرچ کرنے کا مطلب ہے کہ کوئی بہت غریب آدمی اپنی انتہائی بنیادی ضرورت لے کر آئے تبھی ہم اسے کچھ دیں گے یا یہ کہ انفاق کے لیے بہت سارے پیسے دیے جانے ضروری ہیں یہ تصورات ٹھیک نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ان گنت مواقع دن رات ہمیں ملتے رہتے ہیں مثلا اپنے گھر والوں دوست عزیزوں کے لیے چھوٹے چھوٹے تحائف انفاق کی ایک بہترین شکل ہیں کیونکہ اس سے محبت بڑھتی ہے کسی کے گھر جاتے ہوئے پھل فروٹ لے جانا گھر آتے ہوئے خواتین کے لیے گجرے لے آنا بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں مگر جذبہ اللہ کی رضا ہو تو یہ چیزیں خدا سے قریب کرنے کے لیے بہت اہم ہیں اسی طرح کسی غریب مزدور کو اس کے طے شدہ حق سے کچھ زیادہ دے دینا سامان اٹھانے والوں اور گاڑی صاف کرنے والوں کو دس بیس روپے اضافی دے دینا بظاہر بہت چھوٹا عمل ہے مگر یہ عمل انسان میں انفاق کی عادت پیدا کرنے کے لیے بہت اہم ہے انفاق ایک عادت ہے اسے اختیار کر لیجیے یہ عادت خدا کے قربت کا یقینی ذریعہ ہے